ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تمہارے اوپر ایسے حکمراں ہوں گے جن کے بعض کاموں کو تم اچھا جانو گے اور بعض کاموں کو برا جانو گے پس جو شخص ان کے برے اعمال پر نکیر کرے وہ مداحنت اور نفاق سے بری رہا اور جس نے دل سے برا جانا تو وہ محفوظ رہا لیکن جو ان سے راضی ہو اور ان کی اتباع کرے وہ ہلاک ہو گیا عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو پینسٹھ یہ حدیث حسن صحیح ہے